السلام علیکم dear students this is lecture number 25 of the data base management system course the course code is C S four zero three I am your teacher doctor Nayyar Masood in the previous lecture we concluded our discussion on the physical data base design they we discussed the vertical file fragment vertical file partitioning and after that we discussed the clustering of files And I emphasized in the previous lecture that in the physical database design phase, you've got different options to implement your normalized logical database design in an efficient manner. So efficiency is the prime concern there. So sometimes you have to even violate the normalization, but you have to be very clear why you're doing that. So that was the physical database design. After that, we have to study the SQL a tool, a mechanism to handle, to process the data in the database. SQL is accepted as a standard language to manipulate relational databases. So we discussed the history of the language in the previous lecture. Today we'll start with the discussion on the SQL. So let's start today's lecture. These are the rules regarding the understanding or studying the format of uh, a statement. This is applicable in almost all languages. Whenever you describe a language, whenever you mention a language, you write the general format of the statements of that language. So there are certain rules to interpret the general format or the format of different statements of a language. Here I have written some uh, very common, very general rules, and uh, whenever I write uh, the SQL commands here, I'll write the format of the command first. Even if sometime I may forget to write in that format, but this is the rule that applies everywhere. If you even see the SQL command, SQL statement written in the book somewhere, these rules apply everywhere so I try to explain these rule so you try to understand them and then it will be easier for you to understand how a statement will work seeing the format of the statement چنانچہ اگر آپ دیکھیں اس میں کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو ریزرو ورڈز ہیں وہ کیپیٹل میں لکھے جاتے ہیں یعنی کیپیٹل لیٹرز کے اندر وہ لکھے ہوتے ہیں جو ریزرو ورڈز ہوتے ہیں ریزرو ورڈ سے مراد یہ ہے کہ ان ورڈز کو ان ٹرمز کو you have to give as such اسی میں اسی پوزیشن پہ اگر وہ ایک خاص پوزیشن میں اسی آرڈر میں دینا ہے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ when we write the reserve word in capital case in upper case تو that is a rule in the discussion of the format یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ پریکٹیکلی اسٹیٹمنٹ کو استعمال کریں those in capital letter it varies from language to language most of the languages they are not case sensitive یا چلیں ہم موسٹ آف لینگویجز کی بات نہیں بھی کرتے اگر ہم ایسکیور کی بات کرتے ہیں تو کے کیس میں جو آپ کے پاس خاص طور پہ جب استعمال کر رہے ہیں سیکو سرور یا جنرل جو آپ کے ڈی بی ایم ایس ہیں they are not case sensitive تو کمانڈ آپ جب پریکٹیکلی لکھ رہے ہوں تو چاہے اس کو اپر کیس میں لکھیں چاہے لوور کیس میں لکھیں چاہے مکس میں لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اس کو صحیح صحیح انٹرپریٹ کرے گا اسی طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا لیکن فارمیٹ لکھتے ہوئے ہم ان رولس کو فالو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جو کیپٹل لیٹر میں لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ اسی ترتیب میں اور اسی اسپیلنگ کے ساتھ اسی طرح لکھنے ہیں practically case doesn't matter I hope کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی user defined identifier in lower case کچھ چیزیں جب ہم فارمیٹ کو ڈسکس کریں گے فارمیٹ کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ چیزیں لوور کیس میں لکھی ہوں گی اٹ مینس کہ you have to provide those thing over here they could be the name of the table they could be the name of the attributes یا کنڈیشن ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ان چیزوں کو بیسیکلی یوزر نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو ہم لوور کیس میں لکھتے ہیں اور آپ سمجھ جائیں کہ اگر فرض کریں کہ کچھ چیزیں کیپٹل میں لکھی ہوئی ہیں کچھ لوور میں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد جو کیپٹل میں لکھی ہیں that you have to produce as such case جو مرضی ہو لیکن فارمیٹ میں جو لوور کیس میں لکھی ہوئی ہیں آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی چیز لکھنی ہے تو وہ آپ نے خود لکھنی ہے پھر تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ جب اس کو ہم ایگزامپل ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی you have to take care of the rules regarding the valid identifiers ہر لینگویج میں اپنے رولز ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہیں مائنس ڈفرینس کے ساتھ لیکن ہم اگر اب اس میں بات کریں سیکول سرور میں یا اسکول کی بات کریں تو اس میں ایک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو جو نام ہوگا سارے طور پہ آپ ایٹریبیوٹ کا نام دے رہے ہیں یا فائل کے نام جو دیتے ہیں اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا فرسٹ لیٹر ہے وہ ایک الفابیٹ ہونا چاہیے اے سے لے کے زیڈ تک کوئی لیٹر اس کے علاوہ وہ انڈر اسکور سے بھی اسٹارٹ ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس سیکول سرور میں بعض ویریبل آپ دیکھیں گے جن کو خاص طور پہ ہم لوکل ویریبل کہیں گے وہ ایٹ دا ریٹ جو سمبل ہے اس سے بھی اسٹارٹ ہو سکتے ہیں تو الفابیٹ سے انڈر اسکور سے ایٹ دا ریٹ سے اور بعض کیسز میں نمبر سائن سے ان چار سے آپ کا جو آئیڈینٹیفائر نیم ہے وہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے اس کی لینتھ کی لمٹ جو ہے وہ 256 ففٹی تک ہے آپ اتنے لینتھ کا جو ہے وہ ایک آئیڈینٹیفائر نیم وہ دے سکتے ہیں تو ان رولز کو آپ نے خیال رکھنا اور ایک اور بات یہ ہے کہ it should it must not be reserve word reserve سے مراد یہ ہے کہ ایسے ایسے terms that S S Q L server system itself has reserve for certain certain have got meaning B M تو ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ایز دی آئیڈینٹیفائر نے مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ سلیکٹ اور select is a reserved word اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیکٹ کا uh, جو ہے وہ سیکول سرور کے نزدیک ایک خاص مطلب ہے اس کو آپ ایز آئیڈینٹیفائر نیم کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے آپشنل اسکوئر بریکٹس کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے جنرل فارمیٹ کے اندر the things that you see enclose in the square brackets اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپشنل ہے آپشنل کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو ضرورت اس کی ہے آپ کی سچویشن کے مطابق آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق if the things in the square brackets if you need them write them if you don't need them don't write them اس کے بغیر بھی آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ صحیح ہوگی اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا like the things in the capital اور لوور کیس میں جو چیزیں ہیں اگر وہ بغیر اسکوئر کے ہیں it means they are required there ان کے بغیر آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی لیکن جو اسکوئر بریکٹس میں ہیں وہ آپشنل ہے اس کے علاوہ آپ بعض آئٹم دیکھیں گے کہ وہ جو کرلی بریسز ہیں ان میں وہ بند ہوں گے ان میں انکلوزڈ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آئٹم ان کرلی بریسز کے اندر ہیں دے آر ریکوائرڈ آپ نے ان کو لازمی طور پہ دینا ہے اور اب سوال یہ کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو چیز بغیر بریکٹس کی لکھی ہوئی ہے وہ بھی ریکوائرڈ ہے اور یہاں کرلی بریسز کے کیس میں بھی کہہ دیا کہ یہ بھی ریکوائرڈ ہے اس میں فرق کیا ہوگا فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ یو ہیو گوٹ آپشنس کیا آپ کے پاس تین چار پانچ آپشنز ہیں ان میں سے آپ کوئی ایک دے سکتے ہیں تو وہاں کے جو آپشنز ہیں ان میں سے ایک ریکوائرڈ لازمی طور پہ ہوتا ہے تو کرلی بریسز آپ کو یہ شو کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی ایک آپشن دے سکتے ہیں اور آگے جو ہم نے لکھی جو ایک ورٹیکل بار دی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہمارے پاس آپشنز ہیں یعنی مختلف تین چار پانچ اگر ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان میں سے آپ کوئی ایک دے سکتے ہیں تو ان کے درمیان میں آپ دیکھیں گے پہلا آئٹم پہلی چیز ورٹیکل بار دوسری چیز ورٹیکل بار تیسری چیز اینڈ لائک دیٹ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی یہ چیزیں ہیں یہ آپشنز میں سے ہیں ان میں سے آپ کوئی ایک جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ سمبل دیکھا کہ اسکوائر بریکٹس میں یا بعض دفعہ اسکوئر بریکٹس کے بغیر بھی کوما کے ساتھ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ اور این اس کا مطلب یہ کہ کوما سے پہلے جو بھی چیز ہے اس سے پہلے جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے وہ اس کو آپ این ٹائمز ریپیٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ بہت جنرل قسم کے رولز تھے format of uh, uh, a statement جو بھی آپ کہیں لکھے ہوئے دیکھیں اس کورس کے دوران اگر اس کورس کے دوران نہیں بھی when you refer different books یا کوئی خاص طور پہ دیکھتے ہیں کیو uh, ایل کا تو اس کے اندر جو کمانڈ لکھی ہوئی ہوں گی you will interpret them according to these rules مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو ایک یہاں پہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے سلیکٹ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بالکل صحیح سلیکٹ کا فارمیٹ ہے لیکن ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس اس دیکھیں سلیکٹ جو جو ہے ہے first word it has been written in in the the letter case کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو یہ ورڈ جو ہے وہ ایز سچ دینا ہے اسی اسپیلنگ کے ساتھ اسی پوزیشن پہ کیونکہ یہ بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ it has to be the first word first term لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جب آپ پریکٹیکلی کمانڈ لکھیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اپر کیس میں لکھیں کمانڈ لکھتے ہوئے آپ بے شک اس کو لوور کیس میں لکھیں یا مکس میں لکھیں وہ صحیح انٹرپریٹ ہوگی اس کے بعد دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہیں وہ اسکوئر بریکٹس میں لکھی ہوئی ہیں دو چیزیں ہیں آل درمیان میں ورٹیکل بار اور پھر ڈسٹنکٹ اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ these two things are optional ضرورت ہے تو دے دیں ضرورت نہیں ہے تو مت دیں ان کا پرپز کیا ہے جب ہم سلیکٹ اسٹیٹمنٹ کو پڑھیں گے تب اس کو ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر یہ شو رہا کہ آل اور ڈسٹنکٹ ان میں سے کوئی ایک دیں گے if required it is optional اس سے آپ آگے دیکھیے کہ آپ کے پاس کرلی بریسز میں دو چیزیں ہیں دو آپشن ہیں ایک ہے اسٹیرسک اور ایک ہے سلیکٹ لسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تو جو کرلی بریسز میں اٹ مینس کہ this thing is required here ٹھیک ہے جی اب اس میں سے یہ کہ چونکہ یہاں پہ انہوں نے دے دی آپ کو ایک ورٹیکل بار اور اس کے ارد گرد دو چیزیں دے دی اٹ مینس کہ you have to give one of them either you give the star asterisk or you give the select select list list کی یہاں پہ ایکسپلینشن نہیں دی ہوئی ادروائز سلیکٹ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ you will give a list of کہ آپ نے کون کون سے ایٹریبیوٹ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد دیکھیے کہ کرلی بریس کے بعد لکھا ہوا ہے فرام اٹ مینس کہ this is required this has to be there and this has to be there as such یعنی اور اس کا آرڈر بھی دیکھیں اور اسپیلنگ بھی دیکھیں یعنی اس میں آل ڈسٹنگ اور جو اسٹار یا سلیکٹ لسٹ کے بعد you have to give from اس کے بعد دیکھیں آگے فردر جو ہے وہ آپ کے پاس ایک کرلی بریسز میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اگین اٹ مینس کہ you have to give one of them یعنی وہ کیا ہے اس میں ٹیبل دیں گے یا ویو دیں گے یا ٹیبل کا نام دیں گے یا ویو کا نام دیں گے اس کے بعد اگر آپ دیکھیے کہ اسکوئر بریکٹس میں لکھا ہوا ہے comma dot dot N it means کہ you can give multiple table or views here یعنی جو اس سے پہلے لکھا ہوا ہے ٹیبل یا ویو اب چاہے ٹیبل کا نام دیں چاہے ویو کا نام دیں اس کو آپ کوما کے ساتھ سیپریٹ کر کے ریپیٹ کر سکتے ہیں یعنی ایک ٹیبل کا نام کوما دوسرے ٹیبل کا نام کوما تیسرے ٹیبل کا نام اینڈ لائک دیٹ اور اس میں ایک اور چیز دیکھیے کہ certain things are written in the lower case جیسے آل ہے ڈسٹنکٹ ہے فرام ہے سلیکٹ ہے دیز آر ریزرو ان میں سے جو کمپلسری ہیں وہ لازمی طور پہ لکھیں گے ایسے ہی لکھیں گے جو آپشنل ہے اگر دیں گے تو ایسے لکھیں گے آل جیسے ایسے ایسے اس کو لکھیں گے لیکن جو چیزیں لوور کیس میں لکھی ہوئی ہیں لائک سلیکٹ لسٹ ہے ٹیبل ہے ویو ہے these thing have to be upon your requirement depending upon you query آپ اس کے مطابق یہاں پہ چیزیں فل ان کریں گے لیکن جو ان میں سے ریکوائرڈ ہیں وہ لازمی طور پہ آپ نے دینی ہے یہ ایک جنرل سے رول تھا اور اس کی ایگزامپل تھی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے کیسے ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اس کی بہت ہی سمپل ایک جو اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے کہ ہاں، اسی کے مطابق لکھا ہوا select star from student statement میں یہ دیکھیے کہ select has been start of the statement because according to to the the the the the format select select term word word has be first first at place the first position اس کے بعد آپ کے پاس جو آل اور ڈسٹرکٹ آپشن تھی ان میں سے ہم نے دونوں کو اگنور کر دیا we done use either of them یہ ہمارے پاس آپشن تھی ہمیں ضرورت نہیں تھی ہم نے اس نہیں استعمال کیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے کہ اس میں آگے ہمارے پاس کرلی بریسز میں دو چیزیں تھیں اسٹار اور سلیکٹ لسٹ ان میں سے we have to give one تو ہم نے اس ایگزامپل میں اسٹار کو سلیکٹ کیا پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کرلی بریسز کے بعد یہاں پہ فرام لکھا ہوا ہے so this was the position this was the turn of the from so we wrote here from and see from here is in the lower case doesn't make any difference hundred percent correct اچھا اس پہ بعد اگر آپ دیکھیں پھر کرلی بریس میں کچھ آپشن تھیں ان میں سے کوئی ایک دینی تھی here we have given the table name that is the student S T D so see S T D is a user defined identifier یہ ہم نے ایک ٹیبل کا نام رکھا ہے تو یہ جو رول تھے ہمارے جو آئیڈینٹیفائرس کے رول تھے ہم نے پچھلے اس میں سلائڈ میں دیکھے تھے ان کے مطابق ہے فرسٹ لیٹر جو ہے وہ بلکہ اس میں تمام لیٹر ہی الفابیٹس ہیں یہ ریزرو ورڈ نہیں ہے میکسیمم لینتھ جو ہے اس سے کم ہے تو یہ آپ اس طرح سے کوئی سا اس کا آپ نام دے سکتے ہیں but preferably you should use the meaningful meaningful names کہ آپ اس کا نام پڑھیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے دس از ناٹ اے مسٹ کہ آپ میننگ فل نام رکھیں مثال کے طور پہ اگر کسی کا نام محمد شریف ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شریف ہی ہو اسی طرح اگر آپ نے ایک ٹیبل کا نام جو ہے وہ اسٹوڈنٹ رکھ دیا لیکن اندر آپ ڈاٹا اسٹور کر رہے ہیں کارس کا یا وہیکلس کا that is perfectly all right وہ پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ کی یہ شرارت ہے یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یاد رکھوں گا تو مائنڈ اٹ یہ آپ کی شرارت اوروں کو بھی تنگ کرے گی اور کل کو آپ کو خود بھی ڈسٹرب کرے گی ڈیفینیٹلی کیونکہ ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں جو رولز ہوتی ہیں وی شوڈ فالو دیم اس لیے کہ ہم جو خاص طور پہ جو جو لوگ بگنرز ہوتے ہیں وہ اس رولز کو فالو اس طرح سے نہیں کرتے یا وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے جو اسٹارٹ ڈیولپنگ سسٹم سمجھتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں نا ہمیں یاد رہے گا مجھے پتا ہے میں نے ایسا کیا ہے دا تھنگ از کہ the system they span over a long time بننے میں استعمال ہونے میں کل کو جب آپ کو ماڈیفکیشن کرنی پڑے گی اتنی ساری چیزیں you can not remember over a long period of time آپ ڈیفینیٹلی بھولیں گے کنفیوز ہوں گے اس لیے ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ whenever use an identifier name چاہے وہ ٹیبل کا نام ہو چاہے وہ ایٹریبیوٹ کا نام ہو اور آپ نے اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا کہ so for whatever we use the name either the name آف دا ٹیبل اور دا اینٹری ٹائپ اور the attribute the name was related to the purpose of the attribute اور دا ٹیبل مثال کے طور پہ جس میں ہم نے کورسز کے بارے میں ڈیٹا اسٹور کرنا تھا we name that that entry type اور the the the table table as course we plan to use for تو اس کو ہم نے یا ٹیچر نام رکھا یا فیکلٹی نام رکھا C D B M S نہیں کرے گا کبھی بھی کہ آپ نے ٹیبل کا نام تو فیکلٹی رکھا ہوا ہے لیکن وہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ اسٹور کر رہے ہیں no this is for your own convenience technically آپ کو ایسا کرنا چاہیے اور یہ ایک uh, بہت زیادہ ویلڈ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ آپ چیزوں کے نام جو ہے ان کے مطلب سے پاس رکھیں تاکہ آپ کو نام دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے کہ اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے آئیے آگے چلتے ہیں data types in SQL server یہاں پہ آپ رکھے گا کہ ایس ایس جو ہے یہ ہم لوگ اپنی ہماری ایک وہ اختراع ہے یہ کوئی اسٹیبلش نہیں ہے سچ یہ ہم نے اپنے خود سے اس کورس کے اندر اختراع اس کے لیے فار دا بریوٹی اختصار کے لیے مختصر اس کے کرنے کے لیے ہم نے اس کو ایس ایس کہہ دیا it always means SQL server تو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ڈیٹا ٹائپس ہیں they are almost similar in most of the D B M S لیکن اس میں جو ان کے لیے ایگزیکٹ جو ان کی نیچر ہے جو ان کے نیم خاص طور پہ استعمال ہوتے ہیں ان میں سا ڈفرنس ہو سکتا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے اس اس طرح کی جو ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ جنرلی ملتی ہیں ڈی بی ایم ایس کے اندر اور خاص طور پہ جو relational D B M S ہیں اور وہ ایسکیور کی طرف سے بھی ایک کہنا چاہیے کہ ریکوائرمنٹ ہے تو تمام ڈی وی ایم ایس آپ کو ایٹ لیسٹ وہ جو آپ ڈیٹا ٹائپس ہیں جو بیسک ڈیٹا ٹائپس ہیں سیکول کی ریفرنس سے وہ پرووائڈ کرتے ہوں گے تو جو یہاں پہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں یا بتا رہا ہوں وہ they are specific to the SQL server precisely speaking لیکن وہ اگر آپ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ڈی وی ایم ایس تو وہ ان میں مائنس ڈفرینس ہوگا مائنس ڈفرینس خاص طور پہ اس میں ہوگا کہ جو نام استعمال ہو رہا ہوگا وہاں پہ ایک different D B M S میں لائک اور استعمال کرتے ہیں آپ یا ڈی بی ٹو لیتے ہیں یا آپ مائکروسافٹ ایکسس لیتے ہیں تو ان میں آپ کو تھوڑے سے ڈفرینس نظر آئیں گے خاص طور پہ جو ڈیٹا ٹائپس کے نام ہیں تو آپ کو ایک دفعہ ان کا پرپز سمجھ آ جائے اس کے بعد if you shift the D B M S تو وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا یار یہاں پر جو ٹائنی انٹ تھا وہاں پہ وہ شاید اسمال انٹ ہو یا جو یہاں پہ جو ٹائنی انٹ ہے وہاں شاید بائٹ ہو اینڈ لائک دیٹ اس طرح کے ڈفرینسز آپ کو ملیں گے اب مثال کے طور پہ جو انٹیجر ٹائپ کی آپ کے پاس ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں انٹیجر آپ کو اندازہ ہوگا آپ نے لینگویج کورس پڑھے ہوں گے کہ ایسا نمبر جو کہ without decimal point integer کہتے ہیں تو یہاں پہ uh, جو انٹیجر کی ٹائپ ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں سیکول uh, سرور میں اسے ایک بٹ ہے بٹ ایک ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے جو کہ زیرو یا ون ان میں سے کوئی ایک بار اسٹور کرتی ہے ایک سنگل uh, بٹ پہ مشتمل ہوتی ہے میں نے آپ سے کہا کہ یہ تمام انٹیجر کے فلیورز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ all of them they can store the value without decimal point they can store the whole numbers only تو ٹائنی انٹ ہو گیا آپ کا زیرو سے لے کے ٹو ففٹی فائیو تک ویلو اسٹور کرے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بائٹ لے گا اسمال انٹ آپ کا وہ minus three two seven six eight سے لے کے پوزیٹو سائڈ پہ three two seven six seven یہ رینج اب بات یہ ہے کہ یہ رینج بتانے کا آپ کو مقصد کیا ایڈوانٹیج کیا ہے اس اس اس کا کا کا کیا پرپز کیا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یو نو کہ what is the range of values that a particular data type can support Now, let's say you have to assign a data type to, a, to an attribute, to a field. اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے آپ کے what data type will be most efficient for this field ان میں سے ایک چیز ظاہرہ رینج بھی ہے لیکن اب یہ اگر آپ نے طے کر یہ آپ کو پتا چل گیا کہ this field is going to have the integer type values only یعنی ہول نمبر اس میں صرف آئیں گے اس میں ڈیسیمل پوائنٹ آئیں گے نہیں اور نہ مجھے الاؤ کرنا چاہیے تو okay first should decided it should be of integer nature then next thing is what is a range اب مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ فرق کیسے پڑتا ہے فرق ایسے پڑتا ہے کہ جیسے ٹائنی انٹ ہے ٹائنی انٹ جو ہے it takes one bytes of storage اس کو اسٹور کریں گے میموری میں ہارڈ ڈسک پہ وہ ایک بائٹ لے گا اسٹور کرنے کے لیے اگر آپ اسمال انٹ کرتے ہیں اس کو یہ لے گا دو بائٹس اگر آپ لیتے ہیں انٹ یہ لے گا فور بائٹس اگر آپ کہتے ہیں بگ انٹ یہ رہے گا ایٹ بائٹس اب ظاہر ہے کہ ایک سچویشن ایک جگہ کہ جہاں پر کہ آپ کے پاس ویلوز کی رینج جو ہے وہ اتنی میکسیمم تیس چالیس پچاس تک ہو سکتی ہے آپ یہ کہیں کہ میں I give the flexibility to the field I give it the maximum space تاکہ اس کا بہت بڑا رینج ہو جائے ایک لحاظ سے بات تو مطلب فائدہ مند تو لگتی ہے کہ you can enter any sort of value into that it is wrong from certain purposes کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ رینج ہی جو رینج کا کنٹرول ہے وہ یہاں پہ وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ فرض کے جیسے ایج ہے اب ایج اگر آپ کسی ہیومن بینگ کی ایج آپ سٹور کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایج ہے وہ خربوں میں ہوگی یا لاکھوں میں ہوگی نو no. تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے اس کو اسٹوریج کو ایفیشنٹ کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ٹائنی انٹ دے دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایک جو آپ کا ایک ہوگا آپ کا ایک فیلڈ ہوگا وہ ایک ریکارڈ میں ایک بائٹ لے گا تو اگر آپ اس کو بگ انٹ کہتے ہیں جو دوسرا ایکسٹریم ہے اس میں کیا ہوگا it is going to take eight bytes تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ویلو جو آپ اس ایٹریبیوٹ کی اسٹور کر رہے ہیں you are wasting seven bytes تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو یہ ڈیٹا ٹائپس ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کیسے کروشل ہے تو جس ٹائپ کی value a variable is expected to store an attribute اور a field is expected to store آپ کو اس کے مطابق جو ہے ڈیٹا ٹائپ وہ اس کو دینی چاہیے اور جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے جیسے میں نے کہا ٹائنی انٹ ہے اب ٹائنی انٹ جو ہے وہ جس کو آپ نے ایٹریبیوٹ کو یا فیلڈ کو you declare as tiny int it can have legally zero سے لے کے ٹو ففٹی فائیو تک values but the thing is even two hundred is not a much valid age for a human being اگر آپ فرض کے اسٹوڈنٹ ہے یا امپلائی ہے اس کی ایج اسٹور کر رہے ہیں اب ظاہر ہے یا تو آپ کے پاس بٹ ہے جو کہ زیرو اور ون لے سکتا ہے اس کے پاس نیکسٹ جو پاسبلٹی تھی وہ تھی ٹائنی انٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک لحاظ پھر بھی گڑبڑ ہے کہ ہمارے پاس زیرو سے ٹو ففٹی فائیو تک ہمارے پاس رینج ہے اگر کسی امپلائی کی غلطی سے ہم ہم نے کرنی تھی پچاس لیکن کر دی دو سو پچاس ایک سو پچاس تو یہ تو جو فیلڈ ہے یا ایٹریبیوٹ ہے it will accept that value تو اس کا جواب یہ ہے کہ then there is a next step of imposing the constant یا چیک اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ویلیو کے اوپر رینج چیک بھی لگا سکتے ہیں چنانچہ آپ اس کو ڈکلیئر کریں فرض کیا ایج ہے اور ساتھ ہی نیکسٹ چیز یہ کریں کہ اس پہ آپ رینج کا چیک لگا دیں کہ اس کی ویلو کا رینج ہے وہ فرض کیا کہیں کہ ہم وہ جائے گا میکسیمم لیٹس نائنٹی تک یا اگر آپ اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل لیتے ہیں مے بی فورٹی تک جو بھی وہاں کا رول ہے تو اس طرح سے آپ کو یعنی یہ جو چیزیں مل کے آپ کو یہ ڈسائڈ کرنی چاہیے تاکہ آپ کا جو امپلیمنٹیشن ہے ultimate that is as efficient as possible decimal اور نیومیرک یہ ڈیٹا ٹائپ استعمال ہوتی ہے to store the fix point real یعنی آپ کو اندازہ ہوگا اس میں کہ جو ریئل نمبر ہے ریئل نمبر سے مراد یہ ہماری ہے کہ وہ نمبر جن میں کہ ڈیسیمل پوائنٹ ہے جس میں اشاریہ آ جاتا ہے ساتھ three point five four point six eight یہ ایسی ویلیوز ہیں کہ جس میں اشاریہ ڈیسیمل پوائنٹ آ رہا ہے دیز آر ریئل ویلیوز کہیں آپ انٹیجر کے اگینسٹ کیونکہ انٹیجر میں there is no decimal point تو کمپیوٹر کے اندر نارملی ہم جو ریئل نمبرز ہیں ان کو دو طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں فکس پوائنٹ ایک ہے فلوٹنگ پوائنٹ فکس پوائنٹ میں یہ ہے کہ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ آپ کا جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے وہ اس کی پوزیشن فکس ہوتی ہے اور you you x the number یا store the number in the form of whole number dot fractional part اس طرح سے اسٹور ہوتا ہے لیکن جو فلوٹنگ پوائنٹ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ایک ریئل نمبر ہے نمبر ود ڈیسیمل پوائنٹ اس کو آپ اسٹور کرتے ہیں in terms of power of ten تو اس کا کوئی ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو رینج ہے رینج آف ویلو جو ہے وہ فلوٹنگ پوائنٹ کیس میں بہت بڑھ جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس میں پرسیشن اتنی نہیں رہتی جتنی کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یا جتنی آپ کو ریکوائرڈ ہے لیکن اس کا آپ کا رینج بہت بڑھ جاتا ہے یہ جو ہے نا وہ ten to the power three hundred plus کوئی اس کا رینج بن جاتا ہے تو جو آپ کے پاس یہ ہے ڈیسیمل اور numeric this is your for the fix point number real number اور اس میں جو پرسیشن ہے آپ کو ایکوریسی جو ہے وہ ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد چار ڈیجٹ تک ملتی ہے آئیے آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹیکسٹ ٹائپ کی رینج uh, میں ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس ہیں سیکو سرور میں ٹیکسٹ کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ یہ ٹیکسچل ڈیٹا ہینڈل کرتا ہے ٹیکسچل ڈیٹا ہم راج ہے کہ کسی قسم کا ٹیکسٹ اس میں الفابیٹس بھی آ سکتے ہیں اس میں ڈیجٹس بھی آ سکتے ہیں اس میں اسپیشل لائک اسٹار ہے less than greater than plus comma dot یہ تمام جو آپ کے کریکٹرز ہیں آپ کے کریکٹر سیٹ میں وہ تمام اس میں ٹیکسٹ میں آ سکتے ہیں اس کا آپ کو پتا ہوگا اس کی جو ڈفرینٹ فلیورز ہیں ٹیکسٹ ٹائپ کے سیکول سرور میں وہ ایک تو ہے کیریکٹر کریکٹر اگر آپ کسی کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ یہ 30 کریکٹرز تک اس کو اسٹور کرتا ہے اور میکسیمم جو اس کی رینج ہے کریکٹر ٹائپ کی وہ 8000 کریکٹرز ہیں یا الفابیٹس ہیں یا کریکٹرز ہیں یہ وار چار ہے وار چار مینس کہ ویریبل کریکٹر تو اس میں ویریبل اینڈ اس میں ہینڈل کر لیتا ہے اور اس کی بھی منیمم لینتھ جو 30 ہے لیکن میکسیمم جو اس کی لینتھ ہے وہ 8000 ہے اور یہ ہے کہ یہ اس میں وارچر سے مراد یہ کہ جب آپ کسی ویریبل کو واٹر ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو اس کا ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جتنی لینتھ وہ لے گا اتنی ہی جو ہے نا ریکارڈ میں اسٹور ہوگی یعنی اگر فرض کہ آپ نے ایٹی ڈکلیئر کی ہے لیکن پریکٹیکل وہ پچاس لے رہا ہے تو وہ اس میں پچاس استعمال کرے گا ٹیکسٹ بھی ایک ٹائپ ہے اور یہ بھی مطلب آپ کا ویریبل لینتھ ہے اور یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا یہ اپنی اس کو لینتھ کو ایڈجسٹ کر دیتا ہے اب اس کے ساتھ یعنی کیریکٹر وارچار اور ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس تین اور ٹائپس ہیں این این کیریکٹر وارچار اور این ٹیکسٹ ان تینوں کا بہیویئر ایکزیکٹلی وہی ہے جو کہ کیریکٹر کا وارچار کا اور ٹیکسٹ کا ہے ڈفرنس اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے این کے ساتھ آپ کی ڈیٹا ٹائپس ہیں they take as character set Unicode کو وہ جو انڈر لائن ان کے کریکٹر سیٹ ہے وہ یونیکوڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ they accept a much broader character set as input جبکہ جو آپ کے کریکٹر وارچر اور ٹیکسٹ ہیں they are simply non non Unicode text اس میں وہ ایس کی بھی ہو سکتا ہے ایپسٹک بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ یونیکوڈ نہیں ہے تو ظاہر ہے اس میں جو پاسبل کریکٹر جو آپ انٹر کر سکتے ہیں ان تین ٹائپ کے فیلڈ uh, کے اندر that is relatively limited as compare to Unicode کے اس کے بعد ہے کہ مانیٹری ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ منی ٹائپ کی بھی اس میں ڈیٹا ٹائپس ہیں ایک ہے اسمال منی یہ کہ سکس ڈیجٹ تک ویلو اسٹور کرے گا ہول نمبر میں اور فور ڈیسیمل پوائنٹ تک آپ کو یہ ایکوریسی دے گا یعنی آپ کے پاس ہنڈریڈ تھاؤزینڈ تک کی رینج ان کے nine nine nine nine nine six nine تک آپ کی ہول نمبر پارٹ میں آئے گی ویلو منی ٹائپ کی اور فور ڈیسیمل پوائنٹ تک آپ کو یہ ایکوریٹ ویلو دے گا جبکہ اگر آپ منی سمپل کہیں گے تو اس میں ففٹین ڈیجٹس تک آپ کے پاس اتنی بڑی اتنی بڑی ویلو یہ ہینڈل کر سکتا ہے جس میں کہ ففٹین تک ڈیجٹس آ سکتے ہیں ظاہر بہت بڑی ویلو ہے اور اس میں جو ایکوریسی ہے اگین ڈیسیمل کے بعد again that is of four digits floating point میں جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ جو ایک ریئل ویلو ریپرزینٹ ہوتی ہے that is with the help of the power of ten تو اس میں فلوٹ ریلیٹولی اسمالر رینج اس میں جس کا رینج ہے لائک تھرٹی ون تک اس کی ہے ٹو یعنی پاور تک لیکن جو ریئل ہے اگر آپ یہ دیتے ہیں تو the range goes up to to ten the power three hundred plus تو اس سے آپ کا جو ہے نا وہ رینج uh, آپ کو فکس ہوتا ہے اور مائنڈ میں آپ سے کہا کہ ایکوریسی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اتنے بڑے تک ویلو تک ہو ڈیٹ اس میں ہے اسمال ڈیٹ ٹائم اور ڈیٹ ٹائم جیسے کہ ہمارے پاس پہلے ہوتا رہا uh, کہ اسمال ڈیٹ ٹائم نسبتاً جو ہے آپ کو وہ جو آپ کے ٹائم کی ایکوریسی ہے وہ نسبتاً بھی وہ سیکنڈس تک دیتی ہے لیکن جو ڈیٹ ٹائم ہے وہ کافی زیادہ آپ کو جو ٹائم کی ایکوریسی ہے وہ دیتی ہے کافی اسمال اسکیل تک ڈیئر اسٹوڈینٹس ابھی تک ہم نے یہاں پہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا ٹائپس بتائی ہیں یہ وہ ڈیٹا ٹائپس ہیں کہ جو ان کا ہم جنرلی استعمال کرتے ہیں اور جو ابھی تک ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کافی ہیں اس کے علاوہ سیکول سرور اور بھی ڈیٹا ٹائپ سپورٹ کرتا ہے لیکن ان کی ہمیں فی الحال ضرورت نہیں ہے جب اس کا وقت آئے گا اور جب ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو میں اس وقت بتاؤں گا اور ان کو ایکسپلین کروں گا اس وقت ہمارے استعمال کے لیے یہی ڈیٹا ٹائپس کافی ہیں چونکہ اب ہمارا جو یہ پرٹیکولر جو ایک ہمارا رینج ہے جو یہ ہمارا پرٹیکولر سیشن ہے ہمارے کورس کا اس میں we are discussing basically S Q L جب ہم نے ایس کیو پڑھنا ہے تو ظاہر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے جو کمانڈس ہم دیکھیں گے ان کو ہم جسٹ تھریٹیکلی نہیں پڑھنا rather we have to implement those command on something for that we need to have an example database نا for the example database I refer you back to our concept database design phase اس میں the design that we produced as a practice session as an example there ہم اسی کو یہاں استعمال کریں گے تو ہم میں اس کو آپ کو دوبارہ ریفر کراؤں گا اس کے بعد ہم اس کو ٹرانسفارم کریں گے into the relational design then we will check its normalization اور پھر اس کے بعد we will try to implement it considering the decision during the physical database design as well تو اس اسٹیج کی طرف ہم چلیں گے تو آئیے دیکھیے ہمارا example database dear students this is our example database and that is for the exam system of any educational institute اور rather and institute offering the education at the higher level right کوئی سا بھی ادارہ جو کہ گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ لیول کی آپ کو ایجوکیشن دے رہا ہے اس میں دیکھیے کہ ہماری جو اینٹری ٹائپس ہیں وہ آپ پہلے یہ دیکھ چکے ہوئے ہیں اس میں میں اس کو کلیئرٹی کے لیے not included the attributes just the types and the relationship and there اب اسٹوڈنٹ پروگرام اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹو مینی ہے اس لیے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایک پروگرام میں انرول ہو سکتا ہے اور ایک پروگرام میں بہت اسٹوڈنٹ انرول ہو سکتے ہیں اس کے بعد پروگرام اور کورس کو دیکھیں there is one to many again because one program contains many courses and one course is included only in one program اور میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے ہم نے کہا کہ database if database course is being offered at both the B C S level and M C S level تو that would be stored twice in this database لیکن ان کا جو کوڈ ڈفرینٹ ہوگا اسی بیس پہ وی آر کنسیڈرنگ اور ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں because our organization set that اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں this is not something that we have defined ourselves rather ہمیں سسٹم میں ایسا ہو رہا تھا کہ وہ اگر سیم کورس ٹائٹل ہے تو there is definitely some difference in the contents contents same بھی ہو even but still if they consider the courses different then we have to treat them as different تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کورس جو ہے وہ ایک ہی پروگرام سے ریلیٹڈ ہے اور ایک پروگرام بہت سے کورسز ہیں پھر کورسز میں سے ہم کچھ کورسز کو آفر کرتے ہیں تو ان کے درمیان ون ٹو مینی کا ریلیشن شپ ہے کیونکہ ایک کورس بہت دفعہ آفر ہو سکتا ہے ڈفرنٹ سیمسٹرز میں ظاہر ہے تو یہ ہو گیا اور بیسیکلی یہ ہمارا ایک ریلیشن شپ تھا جس کو ہم نے ایز یہاں پہ اینٹری ٹائپ کو شو کیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے ایک اسٹوڈنٹ بہت سے سیمسٹر میں انرول ہو سکتا ہے اور ایک سیمسٹر میں بہت سے اسٹوڈنٹ انرول ہوتے ہیں یہاں پہ مین ٹو مینی ہو گیا پھر اسٹوڈنٹ کا اور کورسز آفرڈ کا دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے بہت سے کورس آفرڈ کے ساتھ لسٹ لنک ہو سکتا ہے اور ایک کورس آفرڈ جو ہے اس میں بہت سے اسٹوڈنٹ انرول ہوتے ہیں تو جو یہ ریلیشن شپ ہے آپ کا جو اسٹوڈنٹ اور کورسز آفر کے درمیان ہے this is basically an role relationship پھر آپ دیکھیے کہ کورسز آفرڈ اور ٹیچر کے درمیان ایک جو کورس آفر ہوتا ہے that is assigned to one teacher and one teacher may be allocated many courses تو یہ ایک ہمارے پاس ہماری ڈائگرام ہے جس کو میں نے بریفلی آپ کو ایکسپلین کیا ہے اس کے علاوہ سیمسٹر اور کورسز آفرڈ میں بھی ایک many to many relationship ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیمسٹر میں بہت سے کورسز آفر ہوتے ہیں اور ایک کورس جو ہے وہ بہت سے سیمسٹر میں آفر ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں یہ ڈیٹا بیس کا کورس ہے تو آج ایک کلاس بی سی ایس فرض کریں سکس میں ہے اس کو ڈیٹا بیس کورس آفر ہوتا ہے تو اس دفعہ کورس آفر ہوا اس سیمسٹر میں لیکن اگلے سیمسٹر میں جو اب بی سی ایس فائیو ہے وہ بی سی ایس سکس میں آ جائے گی تو یہی کورس دوبارہ آفر ہوگا اٹ مینس کہ in a running institute the same courses are offered almost in every semester اس لیے وہ یہاں پہ مینی ٹو مینی کا ریلیشن شپ شو کیا گیا ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ جو ڈیزائن ہے یہ ایک جنرل uh, کنسیڈریشن کے لحاظ سے ایک سمپلسٹی کے لحاظ سے ٹھیک ہے ایک چیز کی طرف definitely I like to point out کہ جو ریلیشن شپ ہے آپ کے اسٹوڈینٹ کورسز آفرڈ اور سیمسٹر کے درمیان یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ ایک اسٹوڈینٹ نے کون کون سے کورسز جو ہیں وہ لیے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو یہ ریلیشن شپ ہے between student and course offered کے اس میں پڑا ہوا ہوگا اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی اور کورس کی آئی ڈی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے اس اسٹوڈنٹ نے یہ کورس دیا ہوا ہے تو یہ جو ریلیشن شپ کے اگینسٹ ہمارا ٹیبل بنے گا یعنی جو اسٹوڈنٹ اور کورسز آفرڈ کے درمیان ریلیشن شپ ہے اس کے اگینسٹ جو ٹیبل بنے گا اس میں پرائمری کی ہوگی اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور کورسز آفرڈ کی یا کورس آفرڈ کی لیکن اس میں پرابلم ایک تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ فرض کریں student gets fail in a course اللہ نہ کرے کوئی فیل ہو لیکن اسٹل اٹ ہیپنس اسٹوڈنٹ آپ کا جو ہے نا ایک کورس میں فیل ہو گیا نا obviously the student will have to take that course again اگر وہ دوبارہ اس کورس کو لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی اور اس کورس کی آئی ڈی کے ساتھ ایک ریکارڈ دوبارہ اس ریلیشن میں آئے گا جو کہ ہم اس ریلیشن شپ کے گیسٹ کریٹ کریں گے بٹ دا تھنگ از کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور کورس آئی ڈی مل کے ہیں primary key so you can not repeat the primary key ظاہر یہ پرابلم ہے تو اس میں پھر ہوگا یہ کہ یا تو آپ جو اس کی پہلی دفعہ آپ نے جو اس نے اسٹوڈنٹ نے ریکارڈ انرول کیا تھا اس کو ڈیلیٹ کریں ٹھیک ہے اس کو ڈیلیٹ کریں یا پھر اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی جو پرائمری کی ہے اس میں کوئی اور چیز ایڈ کریں ورنا the second time record will not be enter database کیوں because the duplication of the primary key is not الاؤڈ چنانچہ اب اس کے دو سلوشن ہیں ایک سلوشن تو اس کا یہ ہے کہ آپ جو ریلیشن بنے گا آپ کا اسٹوڈنٹ اور کورسز آفر کے ساتھ مل کے آپ ان کی جو کی ہے اس کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور کورس آئی ڈی اس کے ساتھ کوئی ایک اور چیز ایڈ کر دیں لیٹ سے سیریل نمبر ایڈ کر دیں ہر ایک کے ساتھ آپ ون ون لگا دیں لیٹ سے کہوں کہ student S one zero one course فرض کے سی 1035 اور 1 اٹ مینس کہ یہ اسٹوڈینٹ اس کو فرسٹ ٹائم دے رہا ہے اگر وہ سیکنڈ ٹائم لے گا تو یہاں پہ 2 آ جائے گا 3 آ جائے گا جب 2 3 آ گیا it means been failed before in this course ایک تو سولوشن یہ ہے لیکن ایک اور سولوشن جو کہ ہم نے یہاں پر لیا ہے جو کہ اس ڈیزائن کو اور بیوٹیفل کر دے گا وہ یہ ہے کہ you make a ternary relationship between student course offered and semester تینوں اینٹی ٹائپس اس میں انوالو ہو جائیں گی اور پھر ہوگا یہ کہ ان تینوں کی جو پرائمری کی ہے وہ مل کے بن جائے گی اس اس ریلیشن کی کی پرائمری جو کہ اس ریلیشن شپ کے اگینسٹ بنے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کی پرائمری کی میں یہ جو ہمارا انرول کا جو ٹیبل بنے گا اس ریلیشن شپ کے اگینسٹ اس میں جو پرائمری کی ہے that would be consisting of three attributes تینوں کی پرائمری کی اسٹوڈنٹ کی کورس آفرڈ کی اور سیمسٹر کی اس کا کوئی فائدہ یہ ہوگا کہ فرض کریں ایک کورس ایک سیمسٹر میں آفر ہوا اسٹوڈنٹ نے وہ لیا آپ نے کیا کیا کہ اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی کورس کی آئی ڈی اور سیمسٹر کی آئی ڈی کہ تینوں مل کے یونیک بن جائیں گی اس کے ساتھ آپ نے اسٹوڈنٹ کو انرول کر لیا گاڈ فار بڈن اللہ وہ اگر میں فیل ہو گیا جب نیکسٹ ٹائم دوبارہ اسٹوڈنٹ انرول ہوگا تو اسٹوڈنٹ آئی ڈی تو وہی ہوگی کورس آفرڈ کی آئی ڈی بھی وہی ہوگی لیکن سیمسٹر کی آئی ڈی چینج ہو جائے گی تو اس طرح in this way it becomes a new record تو وہ آپ کا جو وہ لیگل ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کر سکیں گے dear students ternary relationship is something that we did not discuss in very much detail when we are discussing E R diagram اس کی ریزن یہ ہے کہ in the real life ternary relationship they do not exist they do not you do not face them too much in the real life زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ بائنری اور یونری ہوتے ہیں لیکن اسٹل آج اس ڈسکشن کی بیس پہ ہی if you want to know کہ how do we assign the to a ternary relationship تو اس کے اگر آپ ڈفرنٹ بکس دیکھیں گے تو لوگوں نے مختلف طریقے جو ہے وہ اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کی جو آپ کا ریلیشن شپ ہے you consider it as an entity type اور اس کے بعد آپ جتنی بھی تینوں آپ کی اینٹی ٹائپس انوالو ہیں اس کے اندر ان میں سے ہر ایک ساتھ الگ الگ دیکھ لیں کہ اس کا ریلیشن شپ کیا بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں ہر ایک الگ الگ one to many many to many one to many اس طرح الگ الگ الگ سے ہو سکتا ہے یعنی اس کے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آپ دونوں سائڈ پہ تینوں طرف مینشن کریں گے ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے اس ڈائگرام میں اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس ٹرنری ریلیشن شپ ہے اس کو دیکھیں پھر آپ یوز پہ غور کریں کہ آپ فرض کریں ان میں سے تین ہمارے پاس ہیں اے بی اور سی ہیں آپ یہ سپوز کریں گے فرض کریں ہم یوں دیکھ کریں کہ آپ کہ بی کا اگر ایک انسٹنس ہو اور سی کا اگر ایک انسٹنس ہو تو پھر اے کے کتنے انسٹنس کے ساتھ ریلیٹ ہو سکتے ہیں دوبارہ اگر ہم یہ کہیں کہ بی کا اگر ایک انسٹنس ہو اور سی کا ایک انسٹنس ہو تو اے کے کتنے انسٹنس میں انوالو ہو سکتے ہیں یو کی کارڈنیلٹی پھر آپ دیکھیں اسی طرح بی کے لیے کہ اگر اے کا ایک ہو اور سی کا ایک ہو تو بی کے کتنے انوالو ہوں گے یو جائے گی بی کی کارڈنیلٹی اور اسی طرح سے سی کی اس رول کو ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے اس ڈائگرام میں جو آپ کے سامنے آئے گی دیکھیے اس رول کو we have applied in this diagram دیکھیے کیسے کہ اس میں آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ کورس آفرڈ اور سیمسٹر کو کے درمیان ایک ٹرنری ریلیشن شپ ہے اب ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ اگر ایک کورس آفرڈ ہو ایک سیمسٹر کے اندر یعنی ایک کورس آفرڈ کوئی سا کورس اور ایک سیمسٹر کے اندر اس ایک اسٹوڈنٹ کتنے اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ لنک ہو سکتے ہیں یا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی کتنی اس میں انوالومنٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایک کو ایک سیمسٹر میں ایک کورس جو ہے اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ ایک ہی دفعہ انوالو ہوگا ظاہر ہے اس کی ایک ہی انرولمنٹ ہے سیمسٹر میں اس سے یہاں پہ ہم نے اس کی جو کارڈنیلٹی ہے اس کو ون کر دیا اور منیمم کو زیرو اس لیے کیا ہے کہ بعض ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایک سیمسٹر میں انرول ہی نہ ہو تو اس لیے اس کو ہم نے آپشنل کر دیا دوسری دیکھیے کہ اب ہم فرض کریں دیکھنا چاہتے ہیں کہ what is the cardinality of semester in this relationship تو یہ سپوز کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہو اور ایک کورس آفرڈ ہے ایک اسٹوڈنٹ ایک کورس آفرڈ سیمسٹر کتنے انوالو ہو سکتے ہیں بہت سے کیسے یہ وہی سچویشن ہے for which we have created a ternary relationship کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر لٹ سے فیل ہو جاتا ہے کسی کورس میں تو وہ کسی اور سیمسٹر میں آئے گا بعض دوبارہ بھی فیل ہو جاتے ہیں ویسے ایسے بھی ہوتے ہیں تو پھر آئے گا تو اس سے زیادہ پھر نہیں کرتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ایک کورس ہے تو سیمسٹر اس میں ملٹیپل انوالومنٹ ہو سکتی ہیں ملٹیپل وہ ریلیٹ ہو سکتا ہے دیٹ از وائی سیمسٹرٹی از مینی اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ایک سیمسٹر ہے ایک پرٹیکولر اسٹوڈنٹ ایک پرٹیکولر سیمسٹر کورسز آفرڈ کتنے انوالو ہوں گے میں نہیں ظاہر ہے کہ ایک ایک اسٹوڈنٹ سیمسٹر میں بہت سے کورسز لے لیتا ہے اسی بیس پہ پہ یہاں اس کی کو شو کیا گیا تو اس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ٹرنی ریلیشن شپ ہے اس میں جو اینٹی ٹائپس انوالو ہیں ان کی کارنلٹی یو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں اور پھر جب ہم اس کو ٹرانسفارم کریں گے ریلیشنل ڈیٹا بیس میں یا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل میں جب اس کو ٹرانسفارم کریں گے وہ یہی ہے کہ جو آپ جو ریلیشن شپ ہے اس کے گیسٹ ہمارا بنے گا ایک ٹیبل اور اس میں جتنی بھی پارٹیسپیٹنگ اینٹی ٹائپس ہیں ان سب کی جو پرائمری کی ہے وہ بن جائے گی اس کی کمپوزٹ پرائمری کی ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ کائنڈلی اس میں اور بھی نوٹ کر لیں کہ ان میں سے کم از کم ایک کی انوالومنٹ جو ہے کارڈنیلٹی جو ہے ون ہونی چاہیے دین اٹ از پاسبل کہ تینوں کی پرائمری کی مل کے اس ریلیشن کی پرائمری کی بنے گی دوبارہ کہ ایک ٹرنری ریلیشن شپ میں جتنی اینٹی ٹائپس انوالو ہیں ان میں سے کم از کم ایک کی کارڈینلٹی یا اس کی انوالومنٹ اس ریلیشن شپ میں ون ہونی چاہیے تب بھی یہ پاسبل ہوگا کہ ان تینوں کی پرائمری کی مل کے اس ریلیشن کی پرائمری کی بنے گی کہ جو اس ریلیشن شپ اگینسٹ کریٹ ہو رہا ہے ادر وائز اگر تینوں ہی مینی ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا پھر you need to add some other attribute جیسے ہم نے پچھلے اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا تھوڑی دیر پہلے پھر آپ کو کوئی اور چیز ایڈ کرنی پڑے گی تب یہ بنے گا یہ آگے چلتے ہیں اب اس سلائڈ پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ we have transformed the same conceptual database design into the relational database design in the E R diagram I did not show the attributes because the diagram would have been complex اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے تمام جو آپ کے ریلیشنز ہیں وہ یہاں پہ شو ہوئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے ایٹریبیوٹس اس میں دیکھیے کہ جو پروگرام ہے وہ وہی پروگرام اینٹی ٹائپ کے against course course entity type کے اگینسٹ سیمسٹر اسی طریقے سے کورسز آفرڈ اسی طریقے سے لیکن کورسز آفرڈ جو ہے وہ میں آپ سے کہا تھا کہ it's a sort of associative entity type نا کہ وہ ریلیشن شپ ہے لیکن یہ اس کی طرح سے ٹریٹ ہوگا اور اس کا ایک اپنا ایٹریبیوٹ جو ہے اس میں جو فیکلٹی آئی ڈی ہے وہ اس میں کام کر رہا ہے ایز فورن کی اس کے علاوہ دیکھیے آپ کے جو ہمارے پاس این رول ہے اس کو دیکھیں این رول جو ہے یہ بنا ہوا ہے وہی against this ternary relationship وہ آپ کے یہ ریلیشن وہاں سے بنا ہے the primary key of an رولپوز student I D semester name all three participating ان کی پرائمری کی مل کے اس کی پرائمری کی بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے اپنے فردر ڈسکرپٹیو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں ہے مڈ ٹرم کہ مڈ ٹرم کے مارکس کتنے ہیں سیشنل مارکس سیشنل کے کتنے مارکس ہیں final marks total marks grade اور گریڈ پوائنٹ یہ ایٹریبیوٹس ہیں انرول رول کے اسی طرح دیکھیں ہمارے پاس جو تھا اگر آپ پیچھے دیکھیں ڈائگرام میں جو ہمارے پاس ریلیشن شپ ہے بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ سیمسٹر یہ ایک ہے many to many relationship اس کے اگینسٹ بھی we have created a relation اور اس کا نام ہے سیمسٹر ریزلٹ اس کو ہم نام دے دیے سیمسٹر ریزلٹ اس میں آپ دیکھیے تو اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور سیمسٹر نیم یہ دونوں مل کے بن رہے primary key because these are the primary keys of the participating entity types تو اس میں کمپوزٹ پرائمری کی بن گئی اب سیمسٹر کے ریزلٹ کے لیے جو کہ ہمارے پاس بیسیکلی انرول سے آئے گا یعنی انرول سے ہم لیں گے سیمسٹر کا ریزلٹ کیسے کہ پہلے ہم لسٹ میں لیں گے ٹوٹل کریڈٹس وہ کیسے آئیں گے وہ ایسے آئیں گے کہ انرول سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کورس کے اس نے کون سے سے کورسز انرول کروائے ہیں کورس کوڈ اس کے بعد ہمیں کورس سے پتا چل جائے گا کہ اس کورس کے کریڈٹس کتنے ہیں دوبارہ دیکھیے انرول سے پتا چلے گا کہ ایک خاص اسٹوڈنٹ نے کون سا کورس انرول کروایا اور کورس کا جو ٹیبل ہے وہاں پہ لکھے ہوئے جو کورس کریڈٹس وہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس کورس کے کریڈٹس کتنے ہیں تو اس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ نے جتنے بھی ایک سیمسٹر میں کورسز انرول کروائے ہیں ان سب کا سم جب کریں گے that will be total courses sorry total courses ہو جائے گا وہ آ جائے گا ٹوٹل کریڈٹس میں اس کے تمام کورسز کے کریڈٹس کا سم آ جائے گا ٹوٹل کریڈٹس میں جتنے کورسز انرول کروائے ہیں وہ یہاں سے سم ہو جائیں گے پھر ٹوٹل جی پی یہ کہاں سے آئے گا وہ آئے گا یہ جو آپ کے پاس انرول میں جی پی لکھی ہوئی ہے ان تمام کا جو سم ہے وہ آ جائے گا ٹوٹل جی پی میں اور پھر ان سب سے جو اس کے ٹوٹل کریڈٹس تھے اور جو اس کا ٹوٹل جی پی تھا using these two you will calculate the G P A اور because degrees normally consist of more than one semester so it means کے one student will have multiple semester results ہر سیمسٹر کا ایک اس کا جی پی اے اس ٹیبل میں سیمسٹر ریزلٹ میں اب آپ دیکھیں اگر اسٹوڈنٹ آپ ریلیشن دیکھیں اس میں ایک فیلڈ ہے C G P A that is cumulative grade point average تو جو سی جی پی اے ہے that will be calculated from those record of students that are there in the semester result first grade student اگر تھرڈ سیمسٹر میں ہے تو سیمسٹر ریزلٹ میں اس کے دو ریکارڈ ہوں گے پریویس ٹو سیمسٹر تو ان دونوں کے جو جی پی ایز ہیں ان کو لے کے you will calculate the C G P A and that will be stored in the student relation in the C G P attribute I hope کہ آپ کو یہ جو ہمارا ڈیزائن ہے اس میں جو ریلیشن شامل ہیں ان کی سمجھ آگے ہوگی اور آپ یہ بھی کیجئے کہ آپ اس پہ غور بھی کریں آپ کے جب یہ سلائڈ آپ کا اپلوڈ ہو جائے گی تو وہاں سے آپ اس پہ غور کریں اور ہر جو آپ کا ایک جو ٹیبل ہے ہر ٹیبل کو دیکھیے اور اس میں جو اس کا پرپز ہے ایٹریبیوٹ ایٹریبیوٹس کا وہ دیکھیں کہ ان ایٹریبیوٹس کا پرپز کیا ہے وہ کس لیے یہاں پہ ان کے اندر موجود ہے dear students next step is to check the normalization of these tables اب اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ I have not given the F D specifically لیکن جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ امپلیسٹلی بھی نارملائزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ ڈیزائن جو ہے you take it for granted کہ دس از اے نارملائز ڈیزائن اس میں کوئی بھی ہمارے پاس پارشل ڈیپینڈنسی نہیں ہے آپ اس پہ خود اس کا انالائز کیجیے غور کیجیے اور نہ ہی اس میں کوئی ٹرانسٹو ڈیپینڈنسی ہے اس کا مطلب یہ کہ this is the design in in the the third number form B C N F آئیے آگے چلتے ہیں براڈلی اسپیکنگ ایس ایل کی کمانڈس کو تین براڈ کلاسز میں کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے data definition language that is called the D D L data manipulation language D M L اور data control language D C L جیسا کہ ان کے نام ظاہر ہے کہ the D D L is used to define database D M L to manipulate اور D C L to control the data تو اس طرح سے جو آپ کے پاس جیسے ڈی ایم ایل ہے مثال کے طور پہ جو ڈی ایم ایل ہے that is use to create alter اور ڈراپ ٹیبل اور ادر ڈیٹا بیس آبجیکٹس آپ ٹیبل کریٹ کرنا ہے you want to create database table views user for them you use D M L اور جب آپ نے اس کے اسٹرکچر میں کوئی چینج کرنی ہے اس میں کوئی ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا ہے اس کے کوئی اس میں کوئی کانسٹریٹ ایڈ کرنا ہے کوئی چینج کرنی ہے ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر میں for that you use the D M L commands اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ for using the D M L commands one methodology is that you use commands جو کہ ہم یہاں پڑھیں گے اور کریں گے اس کے علاوہ almost every D B M S provides a graphical interface tool by using which you can perform these activities for example if you want to create a table if you use the S Q L for that you will use the create table command لیکن دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ڈی بی ایم استعمال کریں مثال کے طور پہ even you use SQL server if you use Oracle تقریباً سب جو ہیں وہ آپ کو کوئی ایک ایسا گرافک انٹرفیس دے رہے ہیں کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے you do not need to use this SQL command اس گرافک جو انٹرفیس ہے اس کے تحت آپ یہ uh, اس کو ڈفرینٹ uh, دیتے ہیں انسٹرکشن دیتے ہیں ڈفرینٹ آپشن لیتے ہیں اور اس کے تحت the table is created automatically اور ایکٹیویٹیز پرفارم آٹومیٹکلی وہ جو ٹولز ہیں وہ استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ وہ آسان ہوتا ہے بلکہ وہ آپ کو زیادہ فیچرز بھی دیتے ہیں but still as a database expert as a database professional you must have a very good command on S Q L dear students آج کے لیکچر کو ہم یہاں کنکلوڈ کریں گے basically we have entire hour session of the S Q L آج میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کیا کہ how do we read how do we understand a format of a SQL command اور یہ جو فارمیٹ ہے یہ فارمیٹ رولز ہیں they do not only apply on the but they they apply to any language are very general اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو جو ہمارا ڈیزائن ہے جو ہم نے کنسپٹ ڈیٹا بیس ڈیزائن جو کہ ہم نے استعمال کرنا ہے اپنی ایسکیو کی پریکٹس کے دوران اس کو کچھ ایکسپلین کیا ہے اور خاص طور پہ میں نے آپ کو ایک چیز جو کہ ہم پہلے اتنی ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کی تھی and that was the ternary relationship اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو کچھ ایکسپلین کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو دکھایا کیسے ہم we have transform it it into the logical design and I told you that is normalized اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ٹیبلز کریٹ کریں گے اور اس میں جو فزیکل ڈیٹا بیس کے ڈیزائن جو ڈیسیشنز ہیں ان میں سے کچھ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ایس کے ڈفرنٹ کی استعمال کریں گے یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے لیکچر میں ان ملاقات ہوگی اللہ حافظ